شاہ کر رہے ہیں کہ انسان کو مکلف کیوں بنایا گیا اور انسان کو ہی اللہ نے اپنی شریعت کا پابند کیوں بنایا جانور آزاد ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں اور فرشتے اس نو سے بنائے گئے ہیں کہ انہیں نیکی کا کام کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نافرمانی اور رکاوٹیں جو نیکی کے راستے میں حائل ہوتی ہیں فرشتوں کے ہاں بھی موجود ہوں اور انسان ایسا ہے کہ نیکی کا کام کرے تو اس کو ایک طاقت مدد بھی دیتی ہے اور وہ شیطنت ہے بہیمیت ہے جانور بنا ہے جو انسان کی خلق میں شامل ہے اور اگر نیکی کا کام انسان کرے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں شیاتی رکاوٹ ڈالتے ہیں گناہ کا کام کرنا چاہے تو فرشتے رکاوٹ بنتے ہیں اور یہ سب کشمکش انسان میں ہی پائی جاتی ہے تو اس پہ کافی بحث ہو گئی گزر گئی جس مقام پر پہنچے تھے وہ یہ کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ان لذتم والا من اور یہ جو تم دیکھتے ہو کہ انسان میں یہ چیزیں جمع ہیں تو ہر ایک فیل جو وہ کرتا ہے تو بعض چیزوں میں انسان کو مزہ آتا ہے اور بعض چیزوں میں اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے ادراک و ملا ملا ون ادراک ما و ہوا اور انسان ان چیزوں میں لذت کو محسوس کرتا ہے جو چیزیں انسان کے طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور کوئی قوت ایسی چیز کا ادراک کر لیتی ہے جو اس کے مناسب حال ہو تو اس کا لطف اٹھاتا ہے اور کوئی ایسی چیز آ جائے جو ناموافق ہو تو اس سے اس کو رنج پہنچتا ہے بات یہ جو اتنی سی کہی ہے کہ انسان اس چیز سے راحت اٹھاتا ہے جو چیز اس انسان کے ساتھ موافق ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان پر حیوانیت کا غلبہ ہے اسے حیوانیت میں لذت ملتی ہے جس انسان پہ ملکیت کا غلبہ ہے اور ملکوتیت ہے فرشتوں کی ہم مزاج ہے تو اس انسان کو عبادت میں لذت ملتی ہے تو دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی اور پھر انسان اس میں لطف کو محسوس بھی کرتا ہے تو یہ جو فرمایا پہلی بات کہ انسان کے حسب حال ہو جاتی ہے تو فلاسفہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ دنیا میں کیا لذت کا وجود پایا جاتا ہے یا نہیں دنیا میں مزے کا وجود پایا جاتا ہے یا نہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا حسن کا وجود بھی پایا جاتا ہے یا نہیں اور بہت سے فلاسفہ حسن کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی لطف اور لذت پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن دنیا میں ہے ہی نہیں یہ تو جو چیز تم دیکھتے ہو وہ چیز تمہیں محسوس ہوتی ہے اگر تمہارے اندر کے حوات اسے قبول کر لیتے ہیں تو وہ حسن ہے اور اندر اگر قبول نہ کرے تو بدسورتی کیونکہ اگر حسن پایا جاتا تو کم سے کم سارا جہان مل کے کہتا کہ یہ حسن ہے کسی سے پوچھئے بڑے سے بڑے آدمی سے کہ خوبصورتی کیا ہے اب وہ خوبصورتی کیا ہے ہر ایک کی تعریف مختلف ہوگی اس سے کسی سے پوچھیں کہ چہرہ خوبصورت کون سا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ چوڑی ہو یہ آدمی بہت خوبصورت ہوتا ہے دوسرے سے پوچھے تو کہتا ہے پیشانی کو چھوڑو چہرہ گول ہونا چاہیے یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے تیسرے سے پوچھے تو وہ کہتا ہے ناک ٹھیک ہونی چاہیے چوتھے سے پوچھے تو کہتا ہے ٹھیک ہونے چاہیے تو کہتے ہیں فلاسفہ ساری دنیا مل بھی جائے تو حسن پہ متفق نہیں ہوتی ہر ایک کا معیار اپنا اپنا ہوتا ہے جب لوگوں کے اپنے معیار ہیں تو دنیا میں حسن پایا ہی نہیں جاتا دنیا حسن سے خالی ہے یہ صرف ہماری اور آپ کے دیکھنے کی چیز ہے کہ جس کو جو چیز اچھی لگے اب یہ فلاس فلاسفہ کی بات اور جو مسلمان فلسفی اس طرف گئے کہ دنیا میں حسن کا وجود نہیں پایا جاتا وہ ذرا سے اس سے آگے چلے گئے انہوں نے کہا اگر نہیں پایا جاتا تو ایک جگہ تو حسن ہے دنیا میں نہیں ہے اور آخرت میں یقیناً حسن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ حسن والا کوئی نہیں وہ اتنی خوبصورت ذات ہے کہ قیامت میں جب انسان میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ تعالی شاہ کو دیکھے اس کی زیارت کرے تو پھر انسان اس حسن کو دیکھ کر ایسا متحیر ہوگا اتنی اتنی زیادہ اتنی زیادہ عجیب چیز اس کے لیے ہوگی کہ لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اور کروڑوں سال تک وہ اس حسن میں مبتلا رہیں گے سجدے میں پڑے رہیں گے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سال گزر جائیں گے بلا تشفیق اس کی مثال آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی شاعر کو دیکھیں اسے کوئی شعر بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ بار بار اسے دوہرا کے اس سے لطف اٹھاتا ہے اب جس آدمی کو شعر کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہے گا اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس شیر کو بار بار بار بار پڑھتا ہے ایک آدمی قوالی جانتا ہے جانتا ہی نہیں اور وہ قبال کو دیکھتا ہے اور قبال مست ہوتا ہے ایک ہی مصرے کو بار بار بار بار دہراتا ہے اسے کیا پتا کہ قبال پہ کیا بیت رہی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارے ایسے ہی ڈرامے ہوا کرتے ہیں لیکن وہ اس کی دل کی حالت کو نہیں جانتا ایسے ہی بعض چیزیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے پہاڑ ہیں سبزہ ہے جھرنے بہ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کی لوگ تعریف کرتے ہیں اپنا جگہ کی تعریف کرتے ہیں بے اختیار دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ سبحان الزی خلق اللہ پاک ہے اللہ کی ذات ہر ایسے جس نے اتنی رنگا رنگ چیزیں پیدا کی ہیں اور بلا شبہ اللہ کی یہ تخلیقات ہیں تو ہر آدمی کا معیار مختلف ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حسن ہے اس میں وہ کھو جاتا ہے کلاسیکی موسیقی جو ہے اس میں ستار پہ کبھی کبھی اور چیزوں پہ وہ مزراب لگاتا ہے اور مزراب لگانے کے بعد وہ گم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے نشے میں ڈوب جاتا ہے پھر اسے ہوش آتا ہے پھر ایک مضراب لگاتا ہے پھر کئی منٹ تک اس نشے میں گم ہو جاتا ہے بالکل بلا تشبیح ایسے ہی قیامت میں جب اللہ کا اعلیٰ کی رویت ہوگی اور لوگ گر پڑیں گے سجدے میں تو پھر وہ سجدہ کتنا طویل ہوگا انسانوں کا مسلمانوں کا اللہ کے ماننے والوں کا وہ کروڑوں سال اس سجدے میں رہیں گے اور پتہ نہیں کتنا وقت بیت جائے گا اور اس دن وہ بھی سجدہ کریں گے جو دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے تھے قرآن کہتا ہے کہ اس دن جو بھی ہوگا وہ سجدے کے لیے وہ آئے گا مگر فرق کتنا ہو جائے گا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کھڑا رہے گا اور پھر گرے گا تو ماتا اس کا سیدھا جا کر زمین پر لگے گا اور اس کی کمر وہ اس سے بینڈ نہیں آئے گا سجدے کے لیے کمر جھکانی پڑتی ہے کمر جھکے گی سجدہ ہو جائے گا تو اللہ کچھ بندے سجدے میں گر جائیں گے مگر وہ حسن ایسا ہوگا کہ جو باقی ہیں وہ سجدے کی کوشش تو کریں گے سمجھ انہیں بھی آ جائے گی کہ ادھر آپ کچھ نہ کچھ ہوگا یہ کیا چیزیں ہیں ہاں کافر اللہ کی اس ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محروم رہے گا مربین جو میں دلچوب کافر اس چیز سے حجاب اور پردے میں رہے گا تو جو کافی پردے میں رہے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر وہ منافقوں کی قسم ہو گئی جو سجدہ نہیں کر سکے گی کہ کافر معروم کر دیے گئے منافق معروم نہیں ہوئے لیکن گر گئے سجدہ نہیں کر سکے اور مومن انسان نے سجدہ کیا حسن کو بھی یہی کہتے ہیں اور اسی طرح مزے کو بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں مزہ ہے وہ کہتے ہیں کس چیز کا مزہ بچن کھانے کو تم کہتے ہو کہ بہت لذیذ ہے تو کھانے کا مزہ کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ کو جو بھوک لگ رہی تھی اتنی شدید اور طبیعت پہ بوجھ پڑ رہا تھا کہ کچھ کھاؤں بس اس کھانے کی وجہ سے وہ تکلیف دور ہو گئی جب تکلیف دور ہوئی تو روح نے چین کا سانس لیا سکھ کا سانس لیا کہ مصیبت ہٹی وہ کہتے ہیں بس اتنی سی بات ہے تم لذت کہتے ہو لذت اصل میں نہیں آئی اصل میں تکلیف کو دور کیا وہ کہتے ہیں ایک آدمی شراب پیتا ہے معاذ اللہ کہتا ہے شراب میں بڑی لذت ہے کچھ لذت نہیں ہے وہ تو اسے طلب ہو رہی تھی شراب کی اور اس نے اس طلب کا دفیہ کیا اور طلب کو دفع کرنے کے لیے طلب کی وجہ سے جو بوجھ پڑ رہا تھا طبیعت سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا وہ اٹھا اس نے ایک پیک پی لیا اب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو جو تکلیف تھی اس نے دور کی ہے اس وجہ سے طبیعت اپنے حال سے آئی ہے مزہ تو کچھ بھی نہیں اور جو مسلمان کا اس کے قائل ہوئے ہیں کہ مزہ دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا وہ کہتے ہیں اسی لیے جب جنت میں جائے گا تو پھر بغیر کسی ضرورت کے کھائے گا اور کیے گا یہاں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بھوک لگ گئی تھی یا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسانی جسم نے بڑھنا تھا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا جنت میں موت نہیں ہے جنت میں ایسی چیزیں نہیں ہیں تو جب بغیر ان چیزوں کے طلب کے وہ کھائے گا تو اس سے پھر پتا چلے گا کہ لذت کیا چیز ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو دفاع نہیں کر رہا روک نہیں رہا ہٹا نہیں رہا بلکہ اصل چیز کا استعمال کر رہا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں لذت ہوگی اور اسی لیے خدا اس جگہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شراب پیئیں گے اور اس میں نشہ نہیں ہوگا اور اس میں وقفت بھی نہیں ہوگی یعنی دنیا میں جو چیزیں تھیں ان سے وہ جگہ خالی ہے اس میں خالص مزہ ہے <coughs> ساری چیزوں کو اسی پہ یاد کر لیا جائے جو شامل اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کی موافق جو چیز ہو جاتی ہے انسان اس میں لذت کو پاتا ہے کیا موافق ہو جاتا ہے نیکی موافق ہو جاتی ہے آدمی نیکی کرتا ہے خوش ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں اندر نیکی کا جذبہ ہے جب وہ جذبہ اس کی تسکین ہو جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مجھے یہ بڑی چیز مل گئی اور پھر اس کے بعد جب وہ چیز جسے مکرو محسوس ہوتی ہے اس چیز کو چونکہ اپنے اندر کے خلاف پاتا ہے اس سے دکھ ہوتا ہے اب اس کی متاثر مثالیں ہیں ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس نیکی کا حکم دیا ہے اور طبیعت میں بھی راس آ جاتی ہے وہ نیکی خوش ہوتا ہے اس کام کو کر گزرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میری نیکی کس کے ساتھ ہو تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو اچھا سلوک کرو انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے ساتھ پھر اس سے پوچھا آپ نے تمہاری والدہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ تم ان کے ساتھ نہیں کہا اللہ کے رسول اور باپ چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا حکم دیا تین مرتبہ ماں کا فرمایا اور چوتھی مرتبہ باپ کا حکم دیا اس لیے فقہ نے تفریح کی ہے باپ اور ماں کے حقوق میں اور وہ کہتے ہیں کہ تعظیم اور عزت باپ کی زیادہ ہے اور خدمت ماں کی زیادہ ہے شریعت یہ بتاتی ہے کہ فرض کر لیجیے اسی موقع پہ ماں اور باپ دونوں ہیں عزت جو دینی ہے باپ کو بنسبت ماں سے زیادہ دینی ہے اور ماں اور باپ دونوں محتاج ہیں خدمت کے ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے بنسبت باپ کے شریعت نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا اس کی وجہ بھی بڑی عقلی ہے عقلی وجہ یہ ہے کہ اگر باپ کی عزت نہیں رہے گی خاندان کی عزت نہیں رہے گی باہر عزت نہیں رہے گی تو والد کی عزت جب خود نہیں کرے گا تو دوسرا کون کرے گا نظام نرم برم ہو جائے گا سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر والد کیسے ہی بوڑھا کیوں نہ ہو کچھ بھی ہو وہ کی ہمت کر کے اپنا کام خود کر سکتا ہے کھانا پکا لے گا اولاد اگر نہیں کچھ دے رہی تو پیسہ جمع ہوگا وہ خرچ کر لے گا کچھ کر لے گا ماں اگر بوڑھی ہو جائے گی جب بوڑھی ہو جائے گی تو وہ تو ویسے بھی نہیں کماتی تھی لیکن بڑھاپے بھی اس کے لیے اور مشکل پیش آ جائے گی تو خدمت کی وہ زیادہ محتاج ہوگی بنسبت باپ کے اور باپ کو چونکہ معاشرے میں کنٹرول حاصل ہے باہر آنا جانا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے یہ سب چیزیں ہیں تو اس لیے شریعت نے کہا کہ باپ کی عزت زیادہ ہے اور ماں کی خدمت زیادہ ہے دونوں چیزوں میں فرق کر دیا تاکہ معاشرہ بیلنس رہے قائم رہے اعتدال قائم رہے اب کسی انسان کی فرض کر لو طبیعت میں یہ بات موافق آ گئی اس نے کہا شرکت نے یہ اصول دیا ہے اور بڑا اچھا اصول ہے والد نے کہا پانی پلا دو والدہ نے بھی کہا پانی پلا دو تو وہ کہا کہتے ہیں کہ ماں کو پہلے پانی پلائے اور باپ کو بعد میں پانی پلائے ہے تو ذرا سا فرق لیکن وہ کہتے ہیں شریعت کا مزاج یہی ہے کی وجہ یہ ہے کہ باپ کو اگر دو چار منٹ لیٹ ہو گیا تو وہ کھیتی بھی سکتا ہے ہمت کر سکتا ہے بڑا ضرور ہوتا ہے کہ اگر چلو چھوڑو نہیں بیٹے نے دلایا تو کیا ہوا ماں وہ عورت ہے وہ محسوس بھی زیادہ کرے گی اٹھ بھی نہیں سکتی اور اس کا تو پیر ہے تو اس کے لیے خدمت اس کی زیادہ کر دی جائے اور باہر کا مسئلہ کوئی آ گیا جہاں ماں کی اور باپ کی عزت کا سوال ہے تو باپ کی عزت کو قائم رکھنا زیادہ ضروری ہے نسبت ماں کے کیونکہ وہ اندر کے حالات ہیں وہ چھپ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کوریتے اور قریطے پہ بتا بھی دیا جائے لیکن باپ کے حالات سارے جہان میں ہے لوگوں کو تو اس لیے کہا کہ اس کی عظمت زیادہ ہے اور اس کی خدمت زیادہ ہے اب جس کو یہ بات موافق آ جائے گی وہ اس نیکی کو آسانی سے کر لے اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور وہ ایسی خوش قسمت خاتون تھی مسجد احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے دونوں قبلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی یعنی بیت المقدس جب قبلہ تھا اس وقت بھی انہوں نے نماز پڑھی تھی پھر ہجرت کے بعد جب بیت اللہ قبلہ بنا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئی بوڑھی ہو گئی تھی ہاتھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب پڑی تو آپ نے فرمایا یہ کیسا ہاتھ ہے مردوں کا ہے عورتوں کا ہے کہا اللہ کے رسول میں تو عورت ہوں تو آپ نے فرمایا عورت ہو کے اپنے ہاتھ کو رنگتی نہیں مہندی نہیں لگاتی ہو یہ کیسا ہاتھ ہے حدیث میں آیا ہے کہ وہ عورتوں کو یہ حدیث سناتی تھی اور کہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو فارغ نہ رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے اور اب مجھے دیکھو بن سمانین میں اسی سال کی بڑیا ہو گئی اب بھی میں مہندی لگاتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاتھ مہندی والے ہونے چاہیے ہاتھوں کی رنگت تبدیل ہونی چاہیے یہ سب چیزیں کس طرف لے کے جاتی ہیں انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے منگ پیدا ہوتی ہے جینے کا شوق پیدا ہوتا ہے ایک یہ جو چیز ہے کہ مرنے کا شوق اور وہ روایات ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہوگی مرو مارو لڑو زندگی کو ختم کرو مصیبت آ گئی تکلیف آ گئی پریشانی آ گئی مر جاتے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا اور مذہبی طبقہ بھی اس طرف چل پڑا ہے کہ مارنے کے علاوہ مرنے کے علاوہ کوئی بات ہی اور وہ چیزیں جو زندگی پہ آمادہ کرتی ہیں بہت تھوڑی ہو گئی اور زندگی پہ آمادہ کرنے والی چیزیں جب تھوڑی ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی قوت اور ہمت پہ فرق پڑ جاتا ہے جب وہ ہر جگہ یہ سنتے ہیں کہ مارو مرو تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ترقی کا عمل رک جاتا ہے اور اس کی بنسبت جو لوگ ایسی روایات سنتے ہیں ایسی بات سنتے ہیں جن میں امنگ ہے حوصلہ ہے جینے کی ہمت ہے حالات کو تبدیل کرنا ہے آگے بڑھنا ہے کام کرنا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آسائش اور آرام کی طرف چلتے ہیں اور اپنی زندگی بھی اچھی کرتے ہیں دوسروں کی زندگی بھی اچھی کرتے ہیں یہی وہ چیز تھی جیسے سعد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی اور آپ نے فرمایا سعد ان کے جب ایسی ایسی حالت جاری ہو گئی کہ گویا وہ انتقال کر جائیں گے تو سعد رضی اللہ عنہ تھے مالدار نے کیا کہ اللہ کے رسول سارا مال خدا کے مطلب کیا تھا کہ جینا مینا تو اب ہے نہیں پتہ نہیں کس وقت اور عادت یہ تھی کہ خیمے سے ان کا خون باہر بہ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو خون دے دیا واپسی رکے سنا کیا ہو گیا احساس کو پتا چلا کہ زخم ایک تھا پرانا وہ کھل گیا ہے اور اس جگہ سے خون رسنے لگا اتنا خون رسا کو بہنا شروع ہو گیا زندگی سے گویا مایوسی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ نے یہ نہیں کیا کہ وہ کلمہ پڑھو اب تو آخری وقت آ گیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب کچھ ہے نہیں زندگی کی امید اور یہ چیزیں ہیں بس اللہ کی راہ میں آپ نے ساتھ ایسے نہیں کرتے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھی آپ نے ایسے بھی نہیں کرتے اور ان کی ایک بیٹی تھی فرمایا انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک بٹا تین کو قبول کرنے یعنی سو میں تینتیس روپے تو آپ تیسرا حصہ خدا کی راہ میں چھیاسٹھ روپے اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ رہے ہو یہ جو ایک بٹا تین دے رہے ہو یہ بھی بہت زیادہ ہے اور سمجھایا اور فرمایا ساتھ اپنی اولاد کو کھاتا پیتا دنیا سے چھوڑ کے جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں میں ہاتھ پھیلاتی پھر تو زندگی کی امید دلائی اللہ نے تم سے بڑا کام لینا ہے ایک پورا ملک تم نے پتا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا بھی دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوری ہوئی سعد رضی اللہ کیا اولاد دی ہوئی اور جب ایران انہوں نے پتا کیا تو یہ حدیث سناتے تھے کہ میرا تو یہ حال تھا یہ زندگی کی امنگ ہے امید ہے جینا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب تم کسی کام کو شروع کرو تو یہ سمجھ کیا کرو کہ اب موت نہیں آنی ایسے کیا کرو اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو جلدی اللہ سے توبہ کرو کہ پتہ نہیں کس وقت خدا کے سامنے پیشی ہو جائے یہ ہے وہ اعتدال کا راستہ اس کی اسی سال ان کی عمر ہو گئی پھر بھی وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی لگاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تبدیل کر دو یہاں ہمارے یہاں عورتیں وہ ذرا پچاس سال پچپن سال سے اوپر ہوئی بال جتنے سفید ہو گئے اب سفید ہی رہے اب اس کو کس سے رنگنا ہے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگی نہ لگے اس لیے کیا اور اگر شوق کا انتقال ہو گیا تو پھر تو بالکل ہی جاتی رہی ایسے جیسے وہ اسی سال کی ہو گئی ہے کتنی عمر اس کی ہو گئی ہے اس لیے کہ جینے کی جو امنگ ہے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے وہ نہیں سکھاتے لوگ اور اسے ایسی روایات ضرور بتاتے ہیں جس میں موت کا ذکر ہے یہ چیزیں اب وہ اسی سال کی ہیں مہندی لگا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صاحبزادی صاحب آئی ہیں حج کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا یمن سے تشریف لائے اور آ کر جو دیکھا تو انہوں نے مہندی لگا رکھی تھی اپنے ہاتھوں پہ بڑے ناراض ہوئے کہنے لگے کہ تم حج کرنے آئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اور ان کی بیٹی ہو کہ یہ مہندی کیسی انہوں نے کہا میں نے عمرہ کیا اور احرام کھول دیا اس کے کیا تو غصے میں رضی اللہ عنہ چلے گئے اور جا کے عرض کیا کہ بیٹی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا اس لیے اس نے یہ کیا عمرے کا احرام کھول دیا میں اور تم نے کیا احرام باندھا ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں احرام باندھ رہا تھا وہاں سے اور مجھے خیال آیا کہ میں کس چیز کا احرام باندھوں تو میں نے کہا اللہ میں اسی چیز کا حرام باندھتا ہوں جس کا حرام رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے باندھا ہے تو آپ نے پھر تو تم میرے ہی ساتھ ہو حرام نہ کھولو یہ وہ چیز ہے زندگی ہے یہ چیزیں ہیں جینے کا حوصلہ ہے امنگ ہے یہ چیزیں جب موافق آ جاتی ہیں تو پھر انسان جینے کی تمنا بھی رکھتا ہے اور پھر انسان آگے بھی بڑھتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی بات فرمائی ان کی تو بڑی باتیں گہری ہوتی تھی اگر وہ خدا کے رسول نہ بھی ہوتے تو بھی بڑے عصیم بڑے عظیم انسان تھے جو لوگ انہوں نے اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے معاذ اللہ اللہ ان کے سامنے بھی جب ایسی باتیں رکھی جائیں تو متاثر ضرور ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک آدمی کی سوچ یہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس مریض کو زندگی کی امید دلاؤ اس کو کہو کہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے اس کو کہو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا زندگی بڑھے گی فرمایا ایسے جملے کو پھر اشاعت میں ہوگا وہی جو اللہ نے کرنا ہے یعنی اگر موت کے مقدر میں تو تمہارے جملے یہ نفع نہیں دے سکتے اس کی زندگی نہیں بڑھ سکتی لیکن اس انسان کا حوصلہ تو رہے گا نا چار دن جو جینا ہے تو آرام سے جیے گا جب زندگی کی امید پیدا ہوگی اور حوصلہ ہوگا جینے کا گھر بنائے گا قومی اعتبار سے ترقی ہوگی ادارے بنے گے وہ اس لیے جیے گا کہ میں اپنے بات کو چھوڑ کے جاؤں دنیا کو کچھ دے کے جاؤں جب یہ سوچ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ محنت کیا کرتے ہیں پھر لوگ کام کیا کرتے ہیں پھر قومیں ترقی کرتی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان بدل جاتا ہے وہ کہتا ہے کیوں نہ اس بزنس کو زیادہ کریں کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا ہے اور پھیلا لیں یہی وہ چیز ہے جس پہ پہنچ کے پھر اس کے پاس پیسہ بھی آتا ہے مال بھی آتا ہے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے اور ہر طرف اس انسان کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ اندازہ کریں بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ امیر المومنین تھے اور وہ شخص جو مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا ہے اتنی اس کی دور تک نظر ہے کہ جب افریقہ پتا ہوا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دو جرنیلوں کو خط لکھ کے اور دونوں کا نام ایک ہی تھا نافع نام تھا شاید دونوں کا محمد نام تھا بہرحال جو بھی تھا دونوں کے نام ایک تھے دونوں کو ایک خط لکھا اور فرمایا اسپین پہ کوشش کرو حملہ کرنے کی اور وہاں جاؤ اور اسپین سے تمہیں ترکی آنے کا راستہ مل جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر حملہ کرے گا یہ روم کے شہر سے تو اللہ نے اسے بخش دینا ہے تو تم یقین جانو کہ تم اگر رابطہ دریافت کر لو گے اسپین سے ترکی آنے کا تو تم اس پہلے لشکر میں شامل ہو کیونکہ تم نے فوج کے لیے رابطہ تلاش کر لیا فوج کو تم نے ایک راہ دے دی کہ اس طرح آ کے ہم سنتنیا پہ حملہ کر سکتے ہیں اس طرح آ کر انہیں پتہ کیا جا سکتا ہے اب کہاں مدینہ منورہ میں بیٹھنے والے حضرت اور کہاں اسپین اور فرانس اور کہاں سے ترکی کا راستہ کون سی چیز تھی یہ آگے بڑھنے کی تمنا تھی حوصلہ تھا ہمت تھی یہ سب اربوں کا ایک قبیلہ تھا اتنے گھوڑے ان کے یہاں پیدا ہوتے تھے اتنے گھوڑے ان کے یہاں پیدا ہوتے تھے کہ ان کے پاس زمین کم ہو گئی کہ اس پر اتنی بڑی چراگاہ بنوائی اور انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے خبر دے دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور فرمایا جتنے بچوں کی پیدائش تمہارے یہاں ہوتی ہے اسے جاری رہنے دو اور وہ ہمارے پاس بھیج دو جن کی تم پرورش نہیں کر سکتے اور ہم اسے مدینہ منورہ میں ان جانوروں کو پالیں گے اور آخری جملہ بڑا زبردست لکھا لکھا کہ یقین مانو دنیا تمہارے پاس بھی قائم رہے گی مطلب یہ تھا کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تو دنیا نے تو چلنا ہے نا یہ اچھی چیزیں دوسروں کے لیے چھوڑ کے مرو تاکہ آگے کو لوگ ترقی کریں یہ سب چیزیں ایسی ہیں تو انسان کی طبیعت کے مواقع جب ہو جاتی ہیں تو انسان اس میں فائدہ پاتا ہے انسان اس نیکی کو کرتا ہے اور دوسری چیز جو انسان کے مخالف آ جاتی ہے اور اس کی طبیعت قبول نہیں کرتی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں انسان دکھ کو محسوس کرتا ہے علم کو محسوس کرتا ہے اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ چیزیں رکھے انسان جس سے اس کی طبیعت کو راحت پہنچے اور اللہ کی اطاعت بھی ہو اللہ کی اطاعت کے لیے چیزوں کا جمع کرنا اور خدا کی نافرمانی کے لیے چیزوں کو جمع کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے اس کے نتائج پہ بھی فرق پڑتا ہے دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے مطلب اس انسان پہ فرشتوں کا بنتا ہے پاک طبیعت ہے صاف ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا چاہتا ہے خدا کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اس انسان کے لیے باقی کا چیزیں جمع کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں یہ اس وقت اس کو خوشی دیں گی جب خوشی میں اللہ کی راہ پر چلے مسئلہ ایک آدمی باز آ جاتا ہے پیغام خریدتا ہے کہ اللہ نے جب توفیق دی حج پہ جاؤں گا عمرے پہ جاؤں گا یہ چادریں کام آ جائیں گی خود انسان کو دیکھیے وہ چادریں پڑی ہیں لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے اللہ کے گھر جانے کی سے نیت کر لی اسی لیے جو جانور آتے تھے قربانی کے لیے صحابہ رضی اللہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے فرمایا بل الحدی اور خبردار کبھی ان جانوروں کی توہین نہ کرنا جو میری راہ میں پیش کیے جائیں گے بل القلائد اور نہ ہی ان پٹوں کی توہین کرنا جو ڈالے جاتے ہیں المسد الحرام اور جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مسجد حرام میں آئیں گے حاجی اور عمرہ کرنے والے خبردار ان کی توہین نہ کرنا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو اونٹوں کو تیار کیا جائے میں ان کی قربانی کروں آخری حج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت تقریباً تریسٹھ برس کے قریب تھی کل اس کے بعد حیات ہی کتنی رہی ہے یعنی ذی الحج میں یہ ہوا ہے دس حج کو اور محرم سفر اور ربی بعد آپ کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں اور سینتیس اونٹ سیدنا علی رضی اللہ ذبح کیے ہیں پھر حکم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اور آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کو سجایا جائے پھر تیسرا حکم آیا اور آپ نے فرمایا کہ اونٹوں پر چادریں ڈالی جائیں اسی لیے نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو سجانا اس پہ چادر ڈالنا اس کو چادر کو باندھنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں اور پھر وہ کہا کہتے ہیں کہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بلخلا اور نہ ان جانوروں کی توہین کرنا جن کے گلوں میں پٹا پڑا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں چادر سے بھی افضل یہ ہے کہ اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے اور دونوں چیزیں جمع کر دی جائیں کہ جانور کے گلے میں کوئی خوبصورت سی رسی بنی ہوئی وہ ڈالی جائے آپ دیکھتے ہیں جہاں قربانی کے جانور بکتے ہیں تو بعض اوقات لوگ لے آتے ہیں اپنے گاؤں سے کہیں سے عورتیں بنتی ہیں گھروں میں تو وہ بہت خوبصورت قسم کے گانے تیار کر دیتی ہیں وہ گانیاں ڈالنا اس کو اصطلاح میں گانی ہی کہتے ہیں وہ ڈالنا چادر سے بھی افسر اور چادر بھی ڈال دے بہترین کپڑا اچھے سے اچھا کپڑا تلاش کر کے کہ سردی ہے جہاں اس کو سردی نہ لگ جائے اس کے اوپر ڈالنا یہ ساری چیزیں شیریت سے ثابت ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں اتنا اہتمام ہوتا تھا جو اپنی خلافت میں حکم دیتے تھے کہ سو جانور یہاں سے تیار کیے جائیں گے اور خلافت کی طرف سے جا کر بیت اللہ میں حرم میں ذبح کیے جائیں گے اور سو جانور جب تیار ہو جاتے تھے تو حکم فرماتے تھے کہ ان پہ بہترین چادریں ڈالو اور ان کی بہترین رسیاں بناؤ اور بہت خوبصورت پھولدار رسیاں ڈالی جاتی تھیں اونٹوں کے گلوں میں پھر اس کے بعد چادریں ڈالی جاتی تھی پھر وہ لے کے ان سو قربانیوں کو مدینہ منورہ سے باہر تک آتے تھے اور پھر فرماتے تھے اب چادریں اتار دو کیونکہ سب ایسا رہا تو یہ چیزیں خراب ہو جائیں گی اور جس دن انہیں ذبح کرنا ہے پھر ان پہ ڈال دینا اور فرماتے تھے ان کو لے جاؤ اور میں اس کے بعد حج کے لیے آ رہا ہوں وہ رخصت کرتے تھے باقاعدہ ان چیزوں کو اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعظیم ہے اللہ کے نام کی عظمت ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا وہ پہنچتی تھی قربانیاں اور یہ قدیم سے چلا تھا کہ قربانیوں سے وہ چادریں اتاری جاتی اور اتارنے کے بعد انہی چادروں سے بیت اللہ کا گلاب بناتے تھے اور وہ جو رسیاں ہوتی تھی وہ بیچ دی جاتی تھی یہ رائے بہت دیر تک حتیٰ کے سیدنا عمر رضی اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کا جو گلاب ہے آئندہ سے اس کے لیے الگ ایک فیکٹری لگا دی جائے تاکہ اس کی شان اور عظمت میں اور اضافہ ہو اور ہم اس کے لیے وہ تیار کریں گے لیکن وہ رائے ہمیشہ یہ جاہلیت میں بھی یہ چیز تھی وعدہ رضی اللہ عنہ سعد بن بن عبادہ دلیم ان کے دادا کا نام دلیم تھا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مدینہ مربرہ میں بہت سخی اتنے سخی آدمی تھے کہ سال میں ایک دن آتا تھا دلیم کا یعنی وہ اصل ان کی جد تھی اور اس دن وہ اعلان کرتے تھے کہ آج مدینہ منورہ میں کسی کو گوشت چاہیے اور کسی کو گھی تیل چاہیے چربی چاہیے ہمارے گھر آتے لوگ جاتے تھے اور ایک ایک سال کی چربی لے آتے تھے صاف کر دیتے تھے سال سال گھر کا جی لے آتے تھے اور وہ اتنا کچھ دیتے تھے اتنا کچھ دیتے تھے سال میں ایک دن کا اعلان ہوتا تھا ان کی حویلی پہ لوگ منتظر رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا اللہ کے رسول آپ سے لائیں تو ناشتہ ہمارے یہاں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں ناشتہ کروں گا اور اس دن انہوں نے نلی نلی نہاری پکائی اور اتنی اتنی زیادہ زیادہ تھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے سو اونٹ ذبح کیے ہیں میرا جی چاہتا ہے آپ کو چھکا دوں ایک مرتبہ تو اتنی کھلاؤں اتنی کھلاؤں کہ آپ بالکل ہاتھ اٹھا لیں اس کے کھانے سے اتنے زیادہ وہ کھلانے والے تھے حتیٰ کہ انہوں نے قربانیاں جب اونٹوں کی بہت زیادہ کی تو وہ ویدا بن الجرا اور یہ گئے عمر رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لیے کہ کیا کر رہے ہو اتنا زیادہ مال خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہو کنگال ہو جاؤ گے تو وہ اٹھے غصے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ہم دونوں اس لیے گئے تھے کہ اتنا کھلانا لوگوں کو اور اتنی قربانیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا حد پڑے اور بس اتنا کہا بھائی تو جو دن یہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جہاں ہمیشہ ثقافت ہوتی ہے یہ ثقافت اس گھر کا اس خاندان کا ترا امتیاز ہے گویا کہ یہ فرمایا ان کے بیٹے تھے قید وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے اور قید بن بن بن دلہن یہ ان کا پورا نصب بنتا ہے اور یہ دلہن اونٹیاں جب مشرق تھے نا یہ لوگ تو مناس دیوی کی پرستش کرتے تھے ہر سال دس جانور بھیجے جاتے تھے پھر ابادہ بھی ایسے ہی کرتے تھے سات اسلام قبول کیا ہے تو اس کے بعد یہ دس جانور ہمیشہ دیکھتے تھے مکہ عید کے دنوں میں قربان کے لیے کہ لوگوں کو غریبوں کو کھلانا پھر ان کے بیٹے قید بھی ایسے ہی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے تو جب نیکی موافق آ جائے نیکی کے آثار طبیعت میں ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو فکاہ نے جو جو صوفیہ نے لکھی ہیں اور وہ اس سے یہ اور نتیجہ نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کفر میں جو اس کا طبیعت تھی مزاج تھا نیکی کرنے کا اسلام آیا ہے تو اسلام نے بھی نیکی کا مزاج برقرار رکھا صرف اتنا ہوا کہ وہ بتوں کی بجائے خدا کے نام پر ذبح کرنے لگے تو کہتے ہیں ایک آدمی جو ابھی شراب خانے سے نکل کے آ رہا ہے این ممکن ہے کہ فجر کی نماز میں توبہ کر لے این ممکن ہے کہ فجر کے وقت مسجد آ جائے خدا سے معافی مانگ لے ابھی وہ نیو ایئر نائٹ بنا رہا تھا اور ممکن ہے کل کو خدا کی توفیق ہو اور نماز پڑھے اور خدا کے سامنے توبہ کر لے تو کہتے ہیں کسی صورت انسانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہو گیا ہے تو ویسے ہی ہوگا ایسے ہو گیا تو ایسے ہی رہے گا اللہ جب چاہتا ہے حالات کو پھیر دیتا ہے اور اس کے بالکل برابر لیول کے یہ دیکھیے نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ اس زمانے میں بزرگ لوٹوں سے کرتے تھے نا لوگ بالٹی سے کرتے تھے ایسی چیزوں سے فکا نے لکھا ہے کہ جب انسان رجوع کر لے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ پانی بھر کے دوبارہ رکھ دے کہ اگلے وقت میں اس سے رجوع کروں گا وہ کہتے ہیں پانی پڑا رہے گا اور اس سے ثواب ملتا رہے گا کیونکہ اس انسان نے اس نیت سے یہ پانی رکھ لیا ہے اب یہ ہوتا ہے اور بہت جگہوں پہ ہوتا ہے کہ لوگ احتیاطن دو چار بالٹیاں بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ صبح اگر بجلی نہ ہوئی پانی نہ آیا مشین نہ چلی تو یہ پانی کام آ جائے گا بس نیت اس کی اگر ٹھیک ہوئی کہ پانی سے عبادت کریں گے وضو کر لیں گے تو اس انسان کو اس پانی کے رکھنے میں بھی ثواب ہے اور بالکل اس کے کو کہا کہتے ہیں اور وہ یہی چیز ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چیز جو انسان کی طبیعت کے موافق نہیں آتی پھر اسے وہ دکھ پہنچاتی ہے تکلیف پہنچاتی ہے جب انسان کی طبیعت سے معاذ اللہ غلبہ ہو جائے بہیمیت کا اور غلبہ ہو جائے شیطنت کا اور غلبہ ہو جائے جانور پنے کا تو اب جو جانور پنے کی چیزیں ہیں نا جب وہ نہیں ملیں گی اس انسان کو تکلیف پہنچے گی بسن وہ حاضی ہے پینے پلانے کا اب جب اسے شراب نہیں ملے گی تو اسے اندر کی وہ قوت ابھارے گی کہ میری تسکین کرو نتیجہ یہ نکلے گا کہ گناہ کی طرف چلا جائے گا اسی لیے نے شریعت نے مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے نیکی کی چیزوں کو قائم کرنا کہ اس سے نیکی وقت آئے گا تو نیکی کریں گے اسی طرح گناہ کی چیزوں کو قائم رکھنا کہ جب موقع ملا تو اس سے گناہ کریں گے یہ حرام ہے اور اس میں ہے ایک آدمی جوا نہیں کھیلتا معاذ اللہ سلفر اللہ لیکن جوئے میں جو بھی چیزیں لگتی ہیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ کس دن پیسے آئے تو جوئے کے لیے یہ چیزیں مارکیٹ سے نہیں خریدنی پھر کے اپنے گھر میں پڑی ہے جوا اس سے کھیلوں گا وہ کھیلے نہ کھیلے ان چیزوں کے رکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا ارادہ تو یہی ہے نا کہ یہ غلط کام کرنا ہے تو وہ مینٹلٹی وہ ذہنیت وہ پرورش پاتی رہے گی جب ان چیزوں کو ہی ہٹا دے گا نکال دے گا اپنی زندگی سے تو آہستہ آہستہ پھر صبر اور سکون آ جائے گا کہ یہ چیزیں اب رہی نہیں اب اللہ سے توبہ کر لی معافی مانگ لی اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جو حرام کام ہے اس حرام کام کے اسباب کو قائم رکھنا بھی حرام اور جو نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام کے اسباب کو قائم رکھنا بھی نیکی اب نیکی کے اسباب کو قائم رکھے گا دل کو اطمینان پہنچے گا مسلح رکھ لیتے بہت سی عورتوں میں عادت ہوتی ہے قرآن کریم کا کوئی خوبصورت نسخہ دیکھا وہ خرید لیا پندرہ سال دس سال بعد بیٹی کی شادی بھی اسے تحفے میں دے دیا یہ میں نے خریدا تھا اب اس نے کب سے خریدا ہوا تھا اس سے ثواب مل رہا ہے اس لیے کہ نیکی شادی کی اور نیکی کا سبب اس نے قائم کر دیا اس کے بعد جب کوئی گناہ آتا ہے اور گناہ کا سبب قائم کر لیتا ہے تو نہ کرنے کے باوجود وہ گناہ گار ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی طبیعت جو ہے اس نے اپنی طبیعت کو بگاڑنے کا ایک سبب قائم کر رکھا ہے اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ جو کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کے لیے چیزوں سے کلفت بھی ہوتی ہے اور چیزوں میں مزہ بھی آتا ہے تو جو اندر کی طاقت ہوتی ہے فرشتہ پن نیکی اچھائی پاکیزگی جب عمل اس کے مناسب حال ہوتا ہے تو اسے لطف آتا ہے اور اگر اندر کی طبیعت میں جانور بنا ہے تو اسے گناہ میں پھر مزہ آتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے آخری بات اس میں کی انہوں نے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم یہ کہو گے کہ حال انسان انسان کا حال بھی کہتا ہے کہ انسان میں دونوں قوتیں بے وقت جمع ہو گئے نیکی کی قوت بھی آ گئی اور برائی کی قوت بھی تو کہتے ہیں ایک ہی چیز میں دو ایک ہی انسان میں دو چیزیں کیسے جمع ہو گئی بہت مسائل ہیں اس عبارت سے انسان ایک ہی وقت میں نیکی کا کام بھی گناہ کا کام بھی اچھائی بھی برائی بھی دونوں ایک جگہ ایک چیزیں کیسے جمع ہو شاہ صاحب رحمت اللہ کی مثال آگے دیتے ہیں کہ ایک ہی چیز میں مختلف قوتیں کیسے قائم ہو جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان قادر ہے مفت اور اللہ قادر ہے مطلق اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق بڑی اہم بات ہے اسے ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ قادر ہے مطلق اور انسان قادر ہے مقیت اللہ مطلق ہے مطلق مطلق کا مطلب ایکسلوٹلی جو چاہے تو کرے اور انسان مقیت ہے قدرت ہے انسان میں بھی قید ہے انسان بھی سمیع اور بصیر ہے اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے اللہ کی سماعت اور اللہ کی بسارت وہ جہان ہی الگ ہے وہ چیز ہی الگ ہے انسان جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ مقید ہے قید ہے دیوار آ گئی دیکھنا رک گیا نابینا ہو گیا دیکھنا رک گیا آنکھوں میں کوئی چیز پڑ گئی دیکھنا رک گیا قدرت جو مقید ہے انسان کی اصول کی بات یہ ہے کہ انسان اس طرح مقید قادر ہے کہ انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے جذبہ چاہیے جذبہ اس کا حرکت دیتا ہے تو انسان اپنی قدرت سے کام دیتا ہے انسان کی قدرت عمل میں آتی ہے جب اس کو جذبہ حرکت دیتا ہے انسان کی قدرت کھانے کی ہے نہیں کھائے گا بھوک کا جذبہ پیدا ہوگا تب وہ حرکت دے گا اس کی قوت کو کہ کھاؤ تو یہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کھانے لگے گا پیاس جذبہ ہے اور وہ جذبہ انسان کو لائے گا اس بات پر کہ پیو تو اٹھے گا اور پانی پیے گا ہاتھ بڑھائے گا اور پانی پیے گا انسان کی قدرت مقید ہے جذبے کے ساتھ خارجی تحرک کے ساتھ کہ خارج میں کوئی قوت ہونی چاہیے جو اسے متحرک کرے آمادہ کرے اور پھر وہ عمل کرے یہ ہے ہمارے نزدیک سنت جماعت کے نزدیک انسان قادر ہے لیکن وہ تحت ہے اس جذبے کے جو جذبہ خارج سے انسان کو مجبور کرے اور انسان کام کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا آدمی کیوں اس کو اسپتال اٹھا کر لے جا رہا ہے اس لیے کہ باہر کے منظر نے اسے مجبور کیا ہے کہ دیکھو خون بہ رہا ہے دیکھو ایک انسان مر رہا ہے اب رحم کا جذبہ ابھرا نا تو آدمی نے کیا کیا اس کو اٹھایا اور اسپتال لے گیا اس کا مطلب ہے آدمی رحیم ہے رحم کرنے والا ہے مگر اس کے لیے جذبہ چاہیے کوئی باہر سے اگر باہر سے جذبہ نہیں ہوگا تو رحیم نہیں ہوگا ایک بچہ رویا اور کہتا ہے مجھے پڑھنا ہے اور میرے پاس کتاب نہیں صاحب آپ ایک کتاب لے لیں اب انسان نے کیا کیا اپنے پاس سے پیسے نکالے اور کہا بیٹے یہ کتاب لے لو اب یہ انسان جو ہے یہ جو جذبہ ہے اس کا اندر سے جو ابھر رہا ہے نا یہ یہ جذبہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ خرچ کرے تو انسان قادر ہے مگر مقید ہے قید ہے کہ بیرونی جذبہ اسے متاثر کرے تب پھر وہ وہ خرچ کرنے والا بھی بنے اور تب وہ بھی بنے کہ وہ رحم کرے اور اللہ قادر مطلق ہے قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے جو اسے مجبور کرے کہ تم رحم کر خود ہی رہی اس کے لیے باہر محرت کی ضرورت نہیں وہ خود ہی خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ افریقہ میں قید پڑ گیا لہٰذا میں ادھر پیسے دے دوں ان کو خرچ کر دوں اس کے لیے باہر کا کوئی جذبہ نہیں وہ قادر مطلق ہے وہ نہ خرچ کرے تو بھی رہی ہے وہ پوری کائنات کو مار دے تو بھی رہی ہے یہ ہے وہ نقطہ جسے بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا کہاں ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے خدا کہاں ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمان ہے رحیم ہے آپ اور ہم نہیں ہیں ہمیں باغ کا جذبہ مجبور کرتا ہے کہ ہم کراچی کی طرف دیکھیں ہمیں باغ کا جذبہ مجبور کرتا ہے کہ ہم دنیا میں دکھوں اور تکالیف اور غریبوں پہ غور کریں خدا تو کوئی ایسی چیز باہر سے مجبور نہیں کرتی کہ خدا مجبور ہو جائے اس کام کو دیکھے اور پھر اس کے بعد وہ رحمت کرے اس کے بعد مہربانی کرے یہ فرق ہے قادر مطلق میں اور قادر مقیت میں یہ وہ چیز ہے جس سے سوشلسٹ فائدہ اٹھاتے ہیں کیمونسٹ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے کہاں ہے تمہارا خدا کدھر بھی اگر خدا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ارے بھائی جو بھی مرضی ہو کوئی اسے مجبور تھوڑا ہی کر سکتا ہے کہ ضروری کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں وہ نہ کرے تو بھی رہی ہے سب مر جائے تو بھی رہی ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ وہ جہنم میں پھینک دے تو بھی مہربان ہے اس لیے کہ اسے انسانوں کا دکھ تکلیف جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کا جلنا اسے متاثر تھوڑی کر دے گا کہ رحم کرے حاضر مسلم ہے جو چاہے تو کرے اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان قدرت سے جب بات کرتا ہے تو اپنی قدرت کو حق تعالی شانو کی قدرت پر قیاس کرتا ہے اور یہ بنیادی گمراہی ہے اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے ہم مقیت ہیں اور وہ مطلق ہے عالم ہے جو چاہے تو کرے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں یاد رکھو اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کرتی وہ اصل میں یہی نقطہ ہے اس حدیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے تو کرے تمہیں ہمیں جذبات مقیت مجبور کرتے ہیں پھر جا کر ہم آگے چلتے اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں اصلاً محال ہیں اللہ کی صفت قدرت کا ان سے تعلق نہیں ہے یہ بحث ان شاء اللہ اور دن کریں گے لیکن ہے یہ بہت بحث کہ اللہ کی جتنی چیزیں ہیں کچھ ممکن ہے کچھ واجب ہیں کچھ ممکن ہیں کچھ کچھ کچھ کچھ, کچھ محالات میں ہیں ساری فلاسفہ کی بحث ہے جو کہ عقل محال ہے اللہ کی صفت قدرت کا اس سے تعلق نہیں ہے مثلاً حرام مصر بنے ہوئے ہیں اب کوئی کہے کہ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ حرام مصر ہو ہی نہ کائنات میں تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ سارے انسانوں کے ذہن سے حرام مصر کا تخیل اڑا دے صبح اٹھے تو کسی کو یاد ہی نہ رہے کہ حرام مصر تھے یا نہیں تھے اور حرام کو بھی ختم کر دے تو کائنات میں حرام ہوئے ہی نہیں یہ تو چلو سارے انسانوں کے ساتھ خدا نے کر دیا مگر اصل میں تو کبھی آرام تھے نا انسانوں کے ساتھ اگر خدا یہ نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا یہی وہ کہتے ہیں موت کہتے ہیں کہ قرآن جیسی دوسری کتاب کا لانا عقل ناممکن نہیں یہ تو اللہ نے منع کر دیا کہ جیسی کتاب نہیں ہو سکتی اگر خدا خود اپنی قدرت سے کام نہ لیتا تو ہم قرآن جیسی کی کتابیں لکھ دیتے معاذ اللہ وہ کہتے ہیں یہ عقل جو ہے عقل ممنوع ہے خدا کی خدا کی کتاب اللہ کی قدرت کے تحت ممنوع ہے اللہ اگر اصل اس پہ پابندی نہ لگاتا ہر ایک کو مجبور نہ کر دیتا تو سب کے لیے ممکن تھا ساری قوموں کے لیے قرآن جیسی کتاب لکھتے اہل سنت نے اس کے مقابلے میں کہا یہ وہ بات ہے جو وقات میں اسماعیل شہید رحمت اللہ نے کی ہے انہوں نے کہا محالات کے ساتھ اللہ کی صفت قدرت کا تعلق نہیں بنتا یعنی جو چیزیں محال ہیں اللہ کی فطرت قدرت کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے عقل محال ہے ایک جگہ دس گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے کوئی آدمی اس سے کہے کہ دس کی جگہ میں تم سو گاڑیوں کو کھڑا کر دو کر سکتے ہو یہ سوال ہی غلط ہے اس لیے کہ اکلنگ محال ہے کوئی آدمی کہتا ہے کہ دو کو دو میں جمع کرو تو یہ پانچ ہونے چاہیے پانچ کر سکتے ہو بھی پانچ کون کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ سوال اکلن ہی منع ہے ہی نہیں تسلیم کرتی سوال ہی غلط ہے یہ نہیں ہوا کرتا کہ غلط سوالوں کے جواب بھی کوئی آدمی دے دیا کرے تو یہ جو قدرت ہے نا خدا اللہ تعالیٰ کی اس پہ تو کبھی بات ہوگی پھر شاہ صاحب رحمت علیہ فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں قوتیں انسان میں وقت کیسے جمع ہو گئی پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی مثال اس کی بہترین مثال تمہیں دوں بے حال غور ایسے سمجھ لو کہ جیسے گلاب کا پھول ہے علامہ اظکر اتباع جیسے کہ اس کے بارے میں حکمان نے لکھا ہے کہ تین صلاح سکون اس میں گلاب کے پھول میں تین طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ گلاب کا پھول اگر خشک کر لیا جائے تو اس میں زمین کی صفت پیدا ہو جاتی ہے یعنی مٹی کی طرح ہو جائے اور اس کے بعد اسے کسی زخم پہ لگایا جائے تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تین قوتیں ہو گئی ایک قوت اصلی ہوئی رگڑنے اور لیٹ کرنے سے ظاہر ہو جاتی ہے دوسری قوت کہتے ہیں اس لیے یہ مائیہ پانی کی طاقت اس گلاب کے پھول میں ہے اور وہ تمہیں اس وقت پتا چلے گا آئندہ شرح جب کوئی عرق گلاب پیئے یا اس کے بعد اس گلاب کے پھولوں سے عرق نکالے تو پانی بھی اسی میں مل گیا مٹی کی قوت بھی اسی میں مل گئی وہ قوت ہوائیا اور تیسری قوت آپ اس پھول میں محسوس کرتے ہیں اور وہ اس وقت ہے ان شم جب آدمی سنتا ہے تو ہوا کی قوت بھی اس میں آ گئی تو کہتے ہیں ہوا کی قوت بھی گلاب میں پائی جاتی ہے آپ نے سونگا تو ہوا کے ذریعے اس چیز کو آپ نے محسوس کیا کہ اس کی اچھی خوشبو ہے زمین کی قوت بھی پائی جاتی ہے آپ نے اسے رگڑا صاف کیا اور اس کو کسی زخم پہ لگا دیا تو زخم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو گیا یہ زمین کی قوت ہو گئی اور تیسری قوت اس میں پانی کی بھی پائی جاتی ہے کہ پانی کی طرح اس کا بھی ایک ارتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جس طرح یہ تین قوتیں گلاب کے پھول میں جمع ہو گئی ایسے ہی اللہ نے انسان میں دو قوتوں کو رکھا ہے ایک بہیمیت ہے جانور بنا اور ایک ملکوتیت ہے رشتوں کی بات تو انسان کی طبیعت کبھی ادھر مائل ہوتی ہے کبھی ادھر مائل ہوتی ہے اور یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی